السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق number seven six four Abdullah ibn Abbas رضی اللہ تعالی عنہ سبق پڑھا رہے تھے دوران سبق ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی سے بہت محبت ہو گئی تھی میں نے اس سے نکاح کرنے کا اظہار کیا اور منگنی مانگا ڈالا اس لڑکے نے انکار کر دیا دوسرے آدمی نے مانگا ڈالا تو اس نے اس لڑکے نے قبول کر لیا جب مجھے پتا چلا کہ اس لڑکی نے مجھے انکار کیا اور دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کی بات طے کر دی تو مجھے بہت غیرت آئی اور میں نے گھر جا کر اس لڑکی کو قتل کر دیا اب مجھے یہ بتائیے حلی من توبہ کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا تیری ماں زندہ ہے اس نے کہا میری ماں زندہ نہیں ہے اس کا ان کا انتقال ہو چکا ہے عبداللہ ابن عباس نے کہا تب اے اللہ توبطن نسوہا واق من اعمال لہا اللہ تعالی کے سامنے توبہ کر اور استغفار کر اور نیک عمل بہت کر امید ہے اللہ تجھے معاف کر دے گا وہ لڑکا چلا گیا جو عبداللہ ابن عباس کے خاص شاگرد تھے وہ آئے عبداللہ ابن عباس کے پاس اور کہا کہ آپ نے ماں کے بارے میں کیوں پوچھا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے اس کی کیا وجہ ہے پوچھنے کی تو عبداللہ ابن عباس نے روتے ہوئے جواب دیا میں نے قرآن میں نگاہ ڈالی ہے بڑے سے بڑا گنا معاف کرانا ہو تو ماں کی خدمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے بس وہ ماں کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑے سے بڑا گناہ معاف کر لے گا آپ کے گھر میں والدہ ہو والد ہو دونوں ہیں تو بہت بڑی سعد مندی کی چیز ہے اور اگر نہیں کم سے کم والدہ بھی ہو تو فوراً جو ہے ماں کے پاؤ پکڑ لیجئے ان کی خوب خدمت کیجئے آپ کے بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کے توفیق عطا فرمائے یہ حدیث کئی کتابوں کے اندر کئی سندوں سے یہ قصہ کئی سندوں سے مذکور ہے اور آج جمعہ کا دن ہے اس لیے خوب درو شریف پڑھنے کا اہتمام کریں خاص طور سے یہ درو شریف بہت پڑھیں اس کو اس کو یاد کر لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ماں کی خدمت میں لگ جائیے